وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ارقام عاد کی طرف ان کے بھائی یعنی اللہ کے رسول حود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا انہوں نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں تم تو صرف بہتان بازی کر رہے ہو میری قومی بھائیو میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں چاہتا میرا اجر اس اللہ کے ذمے ہے جنہوں نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لینے کے اے میری قوم کے لوگو تم اپنے پالنے والے اللہ سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اللہ کے حضور میں توبہ کرتے رہا کرو کہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دیں اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دیں تم باوجود گنہگار ہونے کے روگردانی نہ کرو سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے حود علیہ السلام کی قوم کو دعوت نو علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے حود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اللہ نے انہیں ان کی قوم عادیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا حود علیہ السلام نے اپنی قوم قوم عاد کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اللہ کے سوا اوروں کی عبادت شروع کا اور بتلایا کہ جن کو تم پوجتے ہو ان کی پوجا خود تم نے گھڑ لی ہے بلکہ ان کے نام اور وجود تمہارے خیالی ڈھکوسلے ہیں ان سے کہا کہ میں اپنی اس نصیحت کا کوئی بدلہ اور معاوضہ تم سے نہیں چاہتا میرا ثواب میرے رب اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے جنہوں نے مجھے پیدا کیا ہے کیا تم یہ موٹی سی بات بھی عقل میں نہیں لاتے کہ دنیا آخرت کی بھلائی کی تمہیں راہ دکھانے والا تم سے کوئی اجرت طلب کرنے والا نہیں تم استغفار میں لگ جاؤ گزشتہ گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرو اور توبہ کرو آئندہ کے لیے گناہوں سے رک جاؤ یہ دونوں باتیں جس میں ہوں اللہ تعالیٰ اس کی روزی اس پر آسان کرتے ہیں اس کا کام اس پر سہل کرتے ہیں اس کی شان کی حفاظت کرتے ہیں سنو ایسا کرنے سے تم پر بارشیں برابر عمدہ اور زیادہ برسیں گی اور تمہاری قوت طاقت میں دن دگنی رات چگنی برکتیں ہوں گی